ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈاتے ہیں کہ نزد کا آ گیا جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا